هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور क्या वो إس بات का انتظار कर रहे हैं کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں عذاب لے کر آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے اور تمام امور بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں فائدہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنے کی صفت استعمال کی ہے جیسا کہ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے استفاع نزول اور مجی وغیرہ کی صفات اپنے لیے ثابت کی ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے لیے متعدد صفات کو صحیح حادیث میں ثابت کیا ہے ان تمام صفات کے بارے میں صلف صالحین کا منہج رہا ہے کہ ہم بھی انہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں اور مخلوق کی صفات کے ساتھ انہیں تشبیح نہیں دیتے اور نہ مخلوق کی کسی صفت کے ذریعے اس کی مثال بیان کرتے ہیں اور نہ ان صفات کی ہم تعویل کرتے ہیں جیسا کہ باطل فرقوں کا شیوا رہا ہے معطلہ جہمیہ معتزلہ عشاعرہ اور اسی قسم کے باطل فرقوں نے اللہ کی صفات کو اسی طرح تسلیم نہیں کیا جس طرح انہیں اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ثابت کیا ہے حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اہل سنت بالعجما اللہ کی ان تمام صفات کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم یا سنت میں آیا ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ تمام صفات اللہ کی فی الحقیقت صفات ہیں مجازن نہیں لیکن ہم ان کی کیفیت نہیں جانتے اہل بدعت جہمیہ معتزلہ اور خوارج وغیرہ ان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان صفات سے ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے